سامعین کرام اس سی ڈی کا نام ہے دعوت اسلامی کو پہچانو یہ سی ڈی نمبر ایک ہے جس میں نوری نسبت سے چودہ ٹریک ہیں انشاءاللہ اللہ اگلی سی ڈی میں قادری نسبت سے گیارہ نئے ٹریک یعنی رسمی نسبت سے کل پچیس ٹریک ہوں گے جس میں ہم بتائیں گے کہ دعوت اسلامی دولت کے بل بوتے پر اور مفتیوں کو تنخواہیں دے کر جس طرح من چاہے فتوے لکھوا رہی ہے اور ٹی وی وغیرہ کو جائز پہلوا رہی ہے یہ باتیں قیامت کی نشانیوں میں سے ہیں اس کی تفصیل حضور تاج الشریعہ کی کتاب آثار قیامت کی روشنی میں بتائی جائے گی اس لیے سی ڈی نمبر دو حاصل کرنا نہ بھولیں اس کے لیے موبائل میں لکھیں ٹی سی ڈی اور اسی اسی بہتر پچہتر پچہتر پر ایس ایم ایس کر دیں ہندوستان سے باہر کے لوگ ایس ایس ایم نہ کریں بلکہ ٹی سی ڈی لکھ کر البرکات at hotmail dot com پر ای میل کر دیں یہ تفصیل اسی سی ڈی میں ٹیکسٹ فائل میں موجود ہے معزز برادران اہل سنت دعوت اسلامی کی موجودہ روش کو دیکھ کر ہندو پاک کے اکابر علماء اہل سنت اس سے بیزار وہ ناراض ہیں ایسے علماء کی فہرست بہت بڑی ہے اور سب کے تاثرات یہاں پیش کرنا ممکن نہیں مرکز اہل سنت بریلی شریف میں خاندان اعلیٰ حضرت کے افراد بھی دعوت اسلامی کے سخت خلاف ہیں کیا یہ اکابر علماء اور خان وادہ اعلیٰ حضرت کی معزز ہستیاں یہ سب ہمیں غلط راستہ بتائیں گی اور کسی صحیح تنظیم میں ہمیں جانے سے منع کریں گی نہیں ہرگز نہیں بلکہ یقیناً وہ تنظیم غلط ہے جس کو ہمارے یہ اکابر علماء غلط بتا رہے ہیں وہ تنظیم ہم کو اپنے ان اکابر و معتمد علماء سے دور کرنا چاہتی ہے اور اعلیٰ حضرت کا نام لے کر اور مدینہ مدینہ کی رٹ لگا کر سنی مسلمانوں کو دھوکہ دینا چاہتی ہے لہذا ہمیں سیدنا اعلیٰ حضرت کا یہ شعر یاد رکھنا چاہیے کہ یہ جو تجھ کو بلاتا ہے یہ ٹھگ ہے مار ہی رکھے گا یہ جو تجھ کو بلاتا ہے یہ ٹھگ ہے مار ہی رکھے گا ہائے مسافر دم میں نہ آنا مت کیسی مت والی آئیے اب سیدنا اعلیٰ حضرت کے خاندان کے ایک اہم رکن نواس حضور مفتی اعظم حضرت علامہ مولانا جمال رضا خان قادری مدد اللہ علی کے تاثرات دعوت اسلامی کے بارے میں سماج فرمائے جس میں آپ نے تصویر اور ٹی وی کا شرعی حکم بیان فرمایا ہے اور یہ بھی بتایا ہے کہ دعوت اسلامی والے دولت کمانے کے لیے سنی حاجیوں کی قربانی ضائع کرتے ہیں دعوت اسلامی اکابرین کی مخالفت کر رہی ہے اور جماعت اسلامی کے بانی مودودی کے نظریات کی حمایت کر رہی ہے دعوت اسلامی نے پہلے تو کچھ کام کیا ہوگا مگر اب دعوت و تبلیغ کو پیسہ کمانے کا ذریعہ بنا لیا ہے سامعین کرام حضرت کی یہ تقریر نہایت سنجیدہ اور مدلل ہے اس لیے آپ اسے مکمل طور پر بغور تصویر تو حرام ہے ہی اور اس میں کسی کی کسی کا اختلاف بھی نہیں ہے جی۔ تصویر کو تو سبھی حرام مانتے ہیں اور جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دے دیا جی۔ اسے کوئی حلال قرار دے نہیں سکتا جی۔ اور جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال قرار دے دیا اسے کوئی حرام قرار نہیں دے سکتا شریعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کے لیے نہ تھی جی جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے درمیان ظاہری طور پر جلوہ بار جی۔ رہا کرتے تھے بلکہ اللہ کے رسول کی شریعت رہتی دنیا تک کے لیے جی اور جتنے بھی لوگ اللہ کے رسول کے اوپر ایمان لائے ان کے لیے شریعت کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے اور شریعت کو کمزور کرنے کا مطلب یہ ہوا جی۔ دین کو کمزور کرنا رہا سوال تصویر کا جی تو تصویر کو مطلق حرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل یہ تھا جی۔ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں تشریف لائے جی حضور تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ کون ہے جی جو مدینہ میں تصویروں کو مٹا دے سبحان اللہ اور قبروں کو برابر کر دے سبحان اللہ سمجھے نا جی یعنی بلند و بالا قبریں بنی ہوئی تھی جی ان کے لیے کہا کہ اس کو زمین سے ملا دے جی اور تصویروں کو مٹا دے سبحان اللہ اب کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف میں تشریف لائے تھے جی اس وقت کافروں کی قبریں تھیں لہذا کافروں کی قبروں کو برابر کر دینا کا حکم دیا سبحان اللہ اور تصویروں کو مٹا دینا کا حکم دیا سبحان اللہ علی کرم اللہ تعالی وزیر کریم نے جی۔ فرمایا کہ کام میں کروں گا سبحان اللہ اور مدینہ شریف میں جتنی تصویریں تھیں جی۔ جا بجا بنائی ہوئی ان سب کو حضرت علی کرم اللہ تعالی وزیر الکریم نے مٹا دیا جی۔ اور کافروں کی قبروں کو برابر کر دیا زمین کے جو اونچے اونچے ٹیلے بنا دیے تھے قبروں کے اوپر کافروں نے جی۔ ان کو برابر کر دیا جی۔ اب یہاں میں ایک سوال آپ سے کروں گا کہ آپ یہ بتائیے مجھے کہ نبی بڑا ہوتا ہے یا امتی بڑا ہوتا ہے نبی بڑا ہوتا ہے اور کہیں بہتر بڑا ہوتا ہے آپ دوسرا سوال میرا دوسرے سوال کا جواب دیں جی کہ ولی بڑا ہوتا ہے یا نبی بڑا ہوتا ہے نبی نبی بڑا بڑا ہوتا ہوتا ہے کا جواب دیں آپ مجھے جی کہ کوئی بھی عالم دین جی کوئی بھی عالم دین جی جی اللہ ماشاء اللہ ہاں کسی بھی عالم دین کی تحقیق جی جی سمجھے وقت کے مجدد کی تحقیق پر کیا بھاری گر سکتی ہے بالکل نہیں بالکل نہیں بالکل نہیں جس کو امت کا مطلب جس کے محقق ہونے پر امت کا اجماع ہو بے شک بے شک اس کی تحقیق پر کسی عالم دین جی۔ جس کے علم پر بھی جو ہے اپنے مطلب جس کی تحقیق پر علماء کا دور روا کے علماء کا بھی اعتراضات ہوں جی اس کی تحقیق پر تو اس کی تحقیق کیا اس کی تحقیق پر بھاری ہوگی کہ جس کی تحقیقات پر اور جس کی ذات پر امت کا اجماع ہو یقین بے شک نہیں ہوگی نا بالکل نہیں بالکل نہیں ہوگی نا جی اب پہلی بات آپ نے کہی نبی بڑا ہوتا ہے جی جی دوسری بات آپ نے کہی کہ نبی بڑا ہوتا ہے سمجھے امتی سے بھی نبی بڑا ہوتا ہے اب آپ دیکھیے کہ یہ ویڈیو ٹیلی ویژن جی۔ بعض پیران اعظام شجروں کے ساتھ اپنی تصویر دیتے ہیں جی جی بعض جو ہے اپنے علماء تصویر کشی کے فائل ہیں جی تو آپ یہاں پر یہ سوال قائم کر سکتے ہیں جی۔ کہ ان کا مقصد کیا ہے جی جی تصویر دینے سے ان کی مراد کیا ہے یہ جو ہے ٹیلی ویژن پر آتے ہیں ویڈیو پر آتے ہیں یا جو ہے اپنے شجروں کے ساتھ تصویر دیتے اس تصویر سے دینے سے ان کی مراد کیا ہے یہ کیا چاہتے ہیں یہ تصویر دیکھ کر جی جی اگر یہ چاہتے ہیں کہ نبی اگر یہ یہ سمجھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس عمل اس دور کے لیے تھا جی کیا نبی کریم اسی دور کے لیے معذ اللہ نبی تھے معذ اللہ معذ اللہ نہیں بالکل ہوگا جی جی, جی۔ نبی کی شریعت اور نبی تو قیامت اور قیامت کے بعد ہمیشہ کے لیے ہے نا کے میدان میں بھی نبی نبی ہے بے شک بے شک اب آپ اگر دیکھیں گے تو جی۔ یہاں جو میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ جی۔ نبی بڑا یا جی،, جی تو یہاں جو تصویریں وجود میں آ رہی ہیں جی وہ نبیوں کی تصویریں نہیں ہیں وہ جو ہے یا تو علماء کی تصویر ہیں یا پیروں کی تصویر ہیں یا جی. عوام کی تصویر ہے بے شک جب نبی کریم نے مکت المکرمہ کو فتح کیا سبحان اللہ اور کعبے کے اندر نبی مقدس داخل ہوئے جی تو اللہ کے رسول نے اپنے قدم ناز کو باہر کھینچ لیا سبحان اللہ اور ارشاد فرمایا کہ میں اس کے اندر اندر داخل اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ ان تصویروں کو نہ صاف کر دیا سبحان اللہ بے شک حضور تو اللہ کے رسول نے اپنے قدم کو باہر کہاں سے کھینچا کعبے سے کعبے یعنی کہ اللہ کے گھر سے باہر کر لیا اللہ جی جی اور فرمایا کہ ان تصویروں کو صاف کر دو سبحان اللہ آپ نے کو پتا ہے وہ تصویریں کس کی تھیں جی وہ تصویریں کسی عام انسان کی نہیں تھی اللہ جی۔ کی نہیں تھی جی بلکہ اس کی دیواروں کعبے کی دیواروں پر بنی ہوئی تصویر ابراہیم علیہ السلام کی تھی جی جی بے شک حضرت مریم کی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تصویروں کو صاف کروا دیا جی بے شک اور جب اللہ کے رسول کابت اللہ میں داخل ہوئے جی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پایا کہ کعبے کی دیواروں کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت مریم کی تصویر پوری طرح سے صاف نہیں ہوئی ہے جی تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آب زمزم جاؤ جی اور آب زمزم منگوا کر خود اپنے دستے پاک سے ان تصویروں کو صاف کیا فرمایا بالکل جی جی جی تو جب نبیوں کی تصویر رکھنا اور نبی کی ماں کی تصویر رکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گوارا نہ ہوا سبحان اللہ بے شک یہ آج کے مولوی آج کے امت کی یا آج کے پیر آج کے جو ہے ان کی تصویریں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آئیں گی بالکل نہیں اور ایمان اور بخشش کا دار و مدار جی سبحان اللہ رسول اللہ کی پسند اور ناراضگی کے اوپر ہے یقیناً کسی کی تحقیق کچھ ہو جی اگر وہ اللہ کے رسول کے نزدیک بہتر نہیں ہے جی تو وہ تحقیق کتنی ہی فائدے مند ہو جی ان کے نزدیک فائدے مند ہوگی جی سبحان الحال نہ دنیا میں اس کا فائدہ نہ آخرت میں اس کا فائدہ ہو سکتا ہے جو رسول اللہ کے نزدیک عمل مردود قرار پایا اللہ سمجھے نا جی۔ اور یہ عمل تصویر کشی مردود تین عمل ہے مردود تین عمل ہے بے شک سمجھے نا جی ہر لمحہ ہر پل ہر گھڑی ہر ساتھ جو ہے جی۔ اس بات کا تصور رکھنا چاہیے کہ ہم وہ عمل کریں جو رسول اللہ کو پسند اور وہ عمل نہ کریں کہ جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا بے شک بے شک جی تو جو مساجد میں الیاس ستار صاحب کی فلمیں چلا رہے ہیں تو مسجد کی غربت کی جی۔ پامالی میں نہیں یہ دراصل اسلامی جی تو اس کے مقاصد جو تھے جی جی جہاں تک میں نے جانا جی۔ ہے جی۔ کچھ سنجیدہ لوگ کچھ آسودہ لوگ روسا لوگ جی انہوں نے جو ہے جو ہیں جی ان کو رکھ کر جی۔ یہ چاہا جی۔ کہ جس طرح سے تبلیغی جماعت یہ بھیجتے ہیں اور یہ وہ سب کرتے ہیں جی جی جی جماعت میں اور اس سے جو ہاں، یہ تبدیلی جماعت بھیجتے جی، ہیں تو اس سے لوگ متاثر ہو جاتے ہیں کہ بھئی یہ دین کا کام کر رہے ہیں وہ کر تو جو ہے اسی طرح سے جو ہے اپنے ایک جماعت سنیوں میں بھی ہو جی, جی۔ جو عوام الناس میں جا کے جی گھر گھر نہیں جا سکتے جی جی بے گھر گھر گھر گھر نہیں جا سکتے جی۔ اور ایک ایک کو نہیں سمجھا پکڑ پکڑ کر جی، اور جی۔ علماء اور مشاہد کا لوگ لحاظ بھی کرتے ہیں کچھ لوگ لحاظ کے مارے نہیں آتے ہیں کچھ لحاظ کے مارے خاموش ہو جاتے ہیں ان کے جی۔ پاس وہ سوال بھی ہوتے ہیں تو بھی سمجھے نا تو لہذا کچھ پاکستان کے لوگوں نے یہ چاہا کہ بھئی جو ہے اپنے اس طرح کی ایک جماعت وجود میں آئے تو مقیر حضرات تھے انہوں نے کروڑوں اربوں روپے سے مدد کی اور جو ہے یہ جماعت وجود میں آئی اس جی۔ میں میں نے سنا ہے کہ جی۔ علامہ ارشد القادری نے اس کو دعوت اسلامی نام دیا جی جی اور انہوں نے جو ہے اس کو ہاں، مطلب یہ ہے کہ حوصلہ افزائی اس کی جی اب سوال یہ ہے کہ حوصلہ افزائی کی وجود میں آپ کی یہ جماعت اپنا کام کرنا شروع کیا اور نے اسی جی۔ طرح کی مخالفت نہیں کی جی مگر جیسے جیسے اس کے پاس سرمایہ بہت چلا گیا جی جی کروڑوں کروڑوں اربوں روپیہ اس کا بیلنس ہو گیا آج کی جی۔ تاریخ میں میں نے یہ سنا ہے کہ ایک مہینے میں دو روایتیں ہیں کہ اس پر یہ جو مدنی چینل چلتا ہے جی اس پر آٹھ لاکھ روپیہ ایک روایت یہ ہے کہ ایک کروڑ روپیہ مہینے پہ خرچ ہوتا ہے ایک کروڑ روپیہ آٹھ لاکھ روپیہ جب خرچ ہوتا ہے مدنی چینل پر تو اس پہ ایڈ وغیرہ تو دی جاتے ہیں جی سمجھے نا جی جی جس سے اس کی آمدنی ہو ہاں، ہاں، تو یہ ہاں۔ پیسہ کہاں سے آتا ہے سوال یہ قائم ہوتا ہے جی، جی۔ اگر کتنا پیسہ خرچ کیا جاتا ہے جی۔ اتنے پیسے کا ریٹرن یعنی کہ فائدہ کیا ہوتا ہے جی سمجھے نا جی سوال یہ قائم ہوتا ہے دوسرا سوال میں اپنی وضاحت کروں بات کی جی اب اس کے مقاصد تھے جی مگر جیسے ان کے پاس پیسہ زبردست طریقے سے بہت جی۔ اور مطلب انٹرنیشنل زکوٰۃ یہ لوگ ان کے پاس آنے لگا انٹرنیشنل پیسہ ان کے جی۔ پاس آنے لگا جی تو ان کی نیت بدل گئی پھر یہ کام کم اور ویاپار ادا کرنے لگے جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ جی۔ اب کی ابھی میں حج بیت اللہ کے لیے گیا جی تو میں نے دیکھا کہ دعوت اسلامی لوگ قربانی کے لیے جانور مہیا کراتے ہیں جی جی اب آپ دیکھیے غور سے میری بات کو جی حضور یہ جانور مہیا کرتے ہیں تو ہمارا جو ٹور تھا اس کے ٹور والے سے بھی انہوں نے گفتگو کی اور اس نے جو ہے اپنے ہم جو سولہ سترہ کا گروپ تھا اس کو چھوڑ کر ہم لوگوں نے جی۔ کہہ دیا کہ ہمارے جانور ہم الگ ہی خریدیں گے جی۔ کریں گے باقی جو ہے سو سے زیادہ جانور اس نے ٹور والے نے طے کر دیے اب یہ ذہن نشین کر لیجئے کہ دعوت اسلامی کے جو اراکین آئے جی یہ ان کا اپنا ویاپار نہیں تھا جی جی دعوت اسلامی کے تحت ویاپار کر رہے تھے جی اور دعوت اسلامی جو ہے وہاں پہ ویاپار کروا رہی تھی جی جی دوسرے یہ کہ جو لوگ آئے تھے وہ تنخواہ پانے والے تھے جی جی ان کو دعوت اسلامی دیتی ہے جی جی ملازم ہے وہ دعوت اسلامی کے تو دعوت اسلامی کی طرف سے جانور بیچ رہے تھے اب جب ذبح کرنے کا جانور ذبح کرنے کا وقت آیا تو جو جانور دکھائے تھے وہ جانور نہیں تھے اللہ بلکہ دو دو مہینے ایک ایک مہینے کے سے بکری کے بچے وہ تھے تو میرے ساتھ ایک چندرپور والے مناف رضوی تھے سبحان اللہ ہاں، مناف رضوی تھے جی ایک جی بھائی تھے ناندیڑ کے جی اور ایک عبد القادر بھائی تھے ناندیڑ کے اچھا اور کچھ لوگ ناگپور کے تھے کچھ جی۔ لوگ اور تھے یہ سب اپنے پندرہ سولہ لوگ تھے جی۔ ناگ بھیڑ کے ایک صاحب تھے جی۔ تو یہ لوگ شاہد ہیں اس بات کے جنہوں نے مجھ سے آ کر کہا میں قربان گاہ تک نہیں گیا تھا اچھا۔ جی جی تو ان لوگوں نے کہا کہ مہینہ مہینہ دو دو مہینے کے ننھے ننھے سے بچے فری کے وہ قربانی کے لچکی لائے دور والے سے کہا جی مناف رضوی نے ان لوگوں نے کہ حاجی صاحب اس کے اوپر قربانی کہاں ہے جی جو آپ یہ جانور ذبح کے لیے دلوا رہے ہیں جی اس ٹور والے نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ جانور نکلوا دیے جائیں گے اب بیچنے والا کون ہے دعوت اسلامی خریدوانے والا کون ہے دعوت اسلامی کا ممبر جی وہ ٹور والا جو تھا وہ بھی دعوت اسلامی سے تعلق رکھتا تھا اچھا ہاں ہاں تو اب آپ اس پہ نظر رکھنے لگے دور کھڑے ہو کے کہ یہ جانور نکلوائے جاتے یا نہیں نکلوائے جاتے جی جی کہ جتنے ننے ننے سے جانور تھے جی مہینہ مہینہ دو دو مہینے تین تین مہینے کے جی ایک جانور نہیں نکالا گیا اور سب جانوروں کو ہماری آنکھوں کے سامنے ذبح کر دیا تو بہت بڑا فریب ہوا یہ ہاں اب تیسری بات سنیں جی۔ سارے جو جانور ہم نے ذبح کروائے تھے جی وہ اچھے اچھے جانور تھے جی۔ جی۔ لہٰذا ٹور والے نے ان کا تو گوشت رکھ لیا جی اور یہ جو سو سو کے قریب جانور ذبح ہوئے تھے دوسرے لوگوں کے ان سب کا گوشت جی دعوت اسلامی والے ٹرک کے اندر بھر کر جی وہ بیچنے کے لیے لے گئے ہاں ہاں, ہاں، فروخت کر دیا انہوں نے سمجھے نا جی, جی۔ اگر فروخت کر دیا انہوں نے جی۔ تو کیا اس گوشت کا فروخت کرنا جائز پتہ ہی نہیں کیا ان جانوروں کے اوپر قربانی جائز بالکل نہیں بالکل اس طرح کا ویاپار کرنا جائز بالکل نہیں تو شریعتوں کا مذاق اڑانا ہے ہاں تو گویا کے اپنے یہ لوگ دین کی آڑ میں ویاپار کر رہے ہیں دین کی آڑ میں اب ہاں اب یہ ویاپار اس حد تک بڑھ گیا ہے جی جی اس حد تک یہ ویاپار بڑھ گیا ہے جی کہ یہ لوگ اب دین کا جو کام لے کر چلے تھے اور جی۔ اس وقت جو لوگ ان کے ساتھ تھے جی، جی۔ وہ تمام لوگ ان کی نفسانیت دیکھ کے ہٹ گئے جی، اور جی۔ اب اس یہ بات آیا ہو گئی ہے جی۔ کہ اب یہ دین کا کام نہیں کرتے اچھا بلکہ الیاس اتار کا کام کرتے او ہو ہو ہو سمجھے نا جی جی حضور بالکل الیاس اتار کا کام کرتے ہیں تو الیاس اتار کا کام کرنے میں یہ لوگ شریعت کو ملحوظ نہیں رکھتے جی ارے بھائی سیدھی بات ہے جی کہ حلال اور حرام جی تو قرآن اور حدیث سے ثابت ہوگا نا جی بالکل اور جب تک حرام ثابت ہو رہی ہے جی اور آپ بھی اس کو حرام مانتے ہیں جی تو آپ دیکھیں یہ لوگ تو ان جاہلوں سے کہیں زیادہ برا عمل کرتے ہیں جی۔ کہ جو جاہل لوگ ڈھول تاشا بجا کر جی۔ نعت اس کے اوپر پڑھتے ہیں یعنی کہ قوالی جو لوگ پڑھتے ہیں جی ان قبالوں سے زیادہ برا عمل ان کا ہے کہ وہ قبال آج تک مسجد میں جا کے انہوں نے قبالی نہیں پڑھتے جی جی سمجھے نا جی بے کسی قبال نے مسجد میں قوالی نہیں پڑی جی جی ابھی تک نہیں پڑی ہے آج تک وجود میں نہیں آیا ہندوستان میں کوئی ایسا واقعہ کہ قوالی مسجد میں پڑھی گئی ہو جی جی قوالوں سے ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر قبالی جائز ہے ڈول تاشے بازے کے ساتھ یہ کلام جائز ہے جی تو جائز کام تو مسجد میں ہو سکتا ہے تو جی۔ مسجد میں کیوں نہیں کرتے تم لوگ جی جی تو ان کا عمل بتاتا ہے کہ وہ عمل تو غلط کرتے ہیں جی مگر شریعت کا لحاظ کرتے ہیں کہ مسجد کی حرمت کو پامال نہیں جی جی بے بے شک شک حال وہاں پر مسجد کے ممبر پر جی جو ہے اپنے رکھ کر یہ ٹیلی ویژن وغیرہ یا جو کچھ بھی چلاتے ہیں ممبر پر رکھ کر میرے پاس یہ رپورٹ آئی ہے میں نے آنکھوں سے نہیں جی جی جی آٹھ ہاں، کرسی پہ رکھتے ہوں جہاں بھی رکھتے ہوں جی جی نہیں ممبر پہ نہیں پتا ممبر پہ رکھنے ہیں جی، جی۔ آپ یہ بتائیے کہ ان لوگوں سے وہ یہ پوچھے کہ جمعہ کے دن جی ممبر پہ کھڑے ہو کر اردو میں خطبہ تک تو متقی لوگ دیتے نہیں ہیں اور اسے مکرو مانتے ہیں جی جی جی بے شک ممبر پہ کھڑے ہو کر اردو میں تقریر نہیں کرتے ہیں جی۔ متقی حضرات جی جی ممبر کی کا اتنا وہ ادب اتنا لحاظ اتنا ادب کرتے ہیں جی ہاں، ممبر کے اوپر رکھ کے یہ لوگ سب تصویر وغیرہ دکھاتے ہیں جی یہ بہت انجائز ہے جی اور اس میں جو ہے اپنے ان لوگوں کا ان, ان لوگوں کے اس عمل کا ٹوٹل بائی کاٹ کرنا چاہیے ٹوٹل بائی کاٹ کرنا بائی کاٹ کرنا بالکل عمل کا بائی کاٹ کرنا چاہیے سمجھے نا الحمد للہ میں یہ نہیں چاہ رہا کہ ان کا بائی کاٹ کرنا عمل کا بائی کاٹ ہونا چاہیے عمل کا بائی کرنا چاہیے اس لیے کہ میں یہاں پر احتیاط یہ برتوں گا یہ وضاحت کر دوں کہ ان کی تقسیم نہیں کی جا سکتی جی جی ہاں یہ سوچ عمل غلط ہے عقیدہ جی۔ غلط نہیں ہے جی جی جی عمل غلط ہے کا جی جی عقیدہ غلط نہیں جی جی جی ان کے عمل کی عمل کا رد ہونا چاہیے جی ہاں، ان کے عمل کا عمل کا الحمد للہ ان کا ان کے عمل کا رد ہونا چاہیے جی، جی، زبردست طریقے سے ان کا رد ہونا چاہیے اور یہ جان لیں جی۔ کہ جس طرح سے یہ لوگ بے وقوف لوگ الیاس اختار قادری کو اپنا امام بنا کی طرح سے پیش کرتے ہیں تو الیاس اختار قادری کے اندر کہیں سے کہیں تک امام ہونے کی صلاحیت نہیں ہے جی جی بلکہ میں تو اللہ مجھے معاف فرمائے کیا بتاؤں میں میں نے تو ان کے بڑے بے وقوفی بھرے جملے اپنے کانوں سے سنے ہیں اس جی۔ میں اپنے موبائل میں جی ایک ستار سے سوال کیا جی جس طرح سے جی ہم لوگوں کی ایک ڈریس ہے یعنی کہ ہرا امامہ جی، اور جی۔ لباس اسی طرح سے دوسری تنظیم والے بھی ہیں جو دین کا کام کر رہے ہیں غور کیجیے گا یہ لوگوں کے پاس ٹیپ ہے ان کی جی ہاں تو میں نے خود سنا مجھے بڑا افسوس ہوا جی۔ کہ کس قدر بے وقوفی بھرا جواب دیا ہے لیا ستار نے جی۔ تو جو ہے اپنے سوال یہ کیا کہ دوسری تنظیم کے لوگ جب دین کا کام کرتے ہیں جی کوئی جلسہ وغیرہ یہ وہ سب جی تو کیا ہماری تنظیم یعنی دعوت اسلامی کے لوگ اپنی ڈریس پہن کر یعنی امامہ وغیرہ پہن کر جی دوسری تنظیم کے ساتھ دین کا کام کر سکتے ہیں ان کی مدد کر سکتے ہیں جی دین کا کام کر سکتے ہیں غور جی۔ کیجیے ہاں۔ جی جی الیاس اختار کا جواب تھا جی کہ ہرگز نہیں اگر وہ دوسری تنظیموں کے ساتھ کام کرے گا دین کا جی تو ہمارے تنظیم سے وہ نکل جائے گا اللہ ہم اسے خارج مانیں ہاں جی۔ تو آپ اس سے کیا نتیجہ نکالتے ہیں جی، کیا جی۔ اس سے یہ نتیجہ نہیں نکلے گا آپ جو ہے اپنا کام کرا رہے ہیں نہ کہ دین کا کام <laughs> کرا رہے ہیں بالکل سمجھے نا ارے ہمارے ہم خود آپ کو بتا رہے ہیں بہت سے دیہات وغیرہ کے علاقے ایسے ہیں جہاں ہم نہیں جا میں نہیں جا سکتا جی جی وہاں پر ایک بار کے بعد دوبارہ نہیں جا سکتا تو جو سلسلے کے دوسرے پیران اعظام ہیں جو جا سکتے ہیں جی جی میں ان کی طرف رجوع کروا دیتا ہوں کہ ان سے بیٹھ کرا دو ان سے مرید کرا دو جی جی جی سمجھے نا جی میں بار بار اس علاقے میں نہیں آ سکتا جی ان سے مرید کرا دو جی تو دین کا کام جب کرے گا نا آدمی جی اس میں یہ دیکھے گا کہ ہمارا طریقہ ان کا طریقہ یہ وہ سب تماشا نہیں جی، اپنی جی۔ بات نہیں سوچے گا وہ دین کا فائدہ سوچے گا جی جی ہمارے سرکار مفتی اعظم کا ایک قول ایک صاحب نے میرے سامنے بیان کیا میرے جی۔ سامنے مفتی اعظم نے نہیں فرمایا جی انہوں نے کہا کہ حضرت فرماتے تھے کہ اگر کوئی تمہیں بیوقوف بنا رہا ہو جی اور تم پر یہ ظاہر ہو جائے کہ یہ تم وقوف بنا رہا ہے جی اور تمہارے بے وقوف بن جانے میں دین کا فائدہ ہو تو تم بے وقوف جاؤ اللہ اکبر اللہ اکبر مطلب اس کی بات پر تم عمل کر لو بے وقوف بن جاؤ دین کا نہیں ہاں، جی۔ بے وقوف بن جاؤ کا جملہ نہیں تھا جی، جی۔ یہ تھا کہ حضرت نے فرمایا کہ اگر کوئی تمہیں بیوقوف بنا رہا ہو اور تمہارے بے وقوف بن جانے میں دین کا فائدہ ہو تو اس کی بات پر عمل کر لو کہ دین کا فائدہ دین کا دین کے لیے مطلب یہ اللہ اللہ سبحان تو یہ اس طرح کا ان کا عمل ہے اب کیا کیا جا جی، سکتا جی، ہے جی۔ سوائے اس کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت آمین آمین حضور کام جی اس سے لے رہے ہیں نہ کہ اب دین کا کام کر رہے ہیں اچھا ان کا ٹی وی کو لے کر ایک جملہ میں نے ان کا اور پہلے آپ اپنا سوال کر لی جی سوال کیا ہے آپ کا بہت سے جوازی مفتی کا کہنا ہے کہ مدنی چینل پر عورتیں نہیں آتی اس لیے جائز ہے تو جو مرد حضرات آتے ہیں کیا وہ ہماری ماں بہنوں کے محرم ہیں یہ تو اپنے جو ہے اپنے ظاہر ہے کہ بھائی جس قدر عورت کے لیے مرد سے پردہ ہے اسی طرح سے مرد سے عورت کو نگاہ بچانا ضروری ہے جی،, جی جی اس طرح سے مرد عورت کو نہیں دیکھ سکتا اسی طرح سے عورت کو بھی نہیں چاہیے کہ مرد کو دیکھے جی جی سمجھے نا جی۔ آنکھ کا پردہ دونوں کے لیے ہے جی جی جی دونوں کے لیے جائز نہیں کہ غیر مرد ٹیلی ویژن کے اوپر آئے عورتیں بیٹھ کر دیکھیں چلیے عورتیں ہوں یا مرد ہوں جی ہم تو ایک بات کہتے ہیں کہ نہ مردوں کا دیکھنا جائز نہ عورتوں کا دیکھنا جائز جی بے شک سمجھے نا جی اس لیے کہ وہ ٹیلی ویژن ہے اور ٹیلی ویژن کو یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس الیکٹرانک دور میں جی۔ الیکٹرانک میڈیا کے دور میں ٹیلی ویژن کے ذریعے ہم میری بات کو نوٹ کیجیے جی مطلب ایک تاریخی بات میں بیان کرنے جی, جی، الحمد للہ ہاں یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی۔ ٹیلی ویژن کے ذریعے ہم دین کی تبدیل کر سکتے ہیں ہاں، دین کا کام کر رہے ہیں دین کا کام کر سکتے ہیں جو بات یہ لوگ آج کہہ رہے ہیں جی ابو لالا مودودی یہ بات بہت پہلے کر چکا اچھا ہاں جب جب سینیما وجود میں آیا تھا جی جب سینیما وجود میں آیا تھا یہ فلم جسے کہتے ہیں جی جی جی تو ابو لالا مودودی نے یہی بات کہی تھی کہ اس کے ذریعے ہم دین کا کام کر سکتے ہیں ہاں اس کے ذریعے دین کی تبلیغ کر سکتے ہیں جی اس وقت کہ اکابر علماء اکرام نے زبردست طریقے سے اس کا رد کیا تھا الحمدللہ اور آج اکابرین کے اس رد کا رد آپ کر رہے ہیں اور تائید ابو لالا مودودی کی کر رہے ہیں آپ کو یہ پتا ہی نہیں کہ آپ جو ہے کیا کر رہے ہیں اللہ اللہ اکبر اکبر دوسری بات میں یہ کہوں کہ مدنی میاں صاحب نیا نے جی جب ٹیلی ویژن جواز پر یعنی کہ اس کا شرعی استعمال ہو سکتا ہے جی اپنی تحقیق پر پیش کی تھی جی سب جو ہے تمام علماء نے اس کا رد کیا تھا الحمدللہ بے شک کیا تھا جی اس وقت ایک کتاب ادیا قادری جو ہیں ان جی۔ کی بھی وجود میں جی جی اس کو ٹی وی ویڈیو کی تباہ کاریاں ہاں ٹیلی ویژن اور ویڈیو کی تباہ کاریاں جی جی سمجھے نا جی اب وہ تباہ کاریاں جو ہے جی <laughs> جس کو یہ تباہ کاریاں کہہ رہے تھے اور ٹیلی ویژن توڑواتے تھے آگ لگواتے تھے یہ وہ سب کرواتے تھے وہ سب جو ہے اپنے نفا کاریوں میں کیسے تبدیل ہو گئی اللہ شک صحیح فرمایا حضور آپ نے ہو گئی جی۔, جی جی خیال یہ ہے کہ جی۔ ریاست کار جو ہے جی ان کو اپنی اصلاح کر لینا چاہیے جی جی بالکل شریعت نہیں کرنا چاہیے الحمد للہ شریعت کی جی،, جی شریعت کی مخالفت ہے کھلی ہوئی شریعت کی مخالفت ہے شریعت کی یقین اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت یقیناً جی رسول اللہ کی مخالفت جی، اور جی۔ رسول اللہ کی مخالفت کرنے والا اپنے ذہن کے اندر یہ سوچ لے جی۔ کہ ہم دین کا فائدہ کر رہے ہیں اللہ کی قسم شریعت کے خلاف عمل کر کے کوئی دین کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا یقیناً یقیناً جیسے فائدہ نہیں پہنچا سکتا اب یہ جیسے میں یہاں پر ایک بات اور کہنا پسند کروں گا جی کہ یہ ہندوؤں کی جو کتھائیں ہوتی ہیں جاگرن ہوتے ہیں نا ہمارے یو پی کے علاقے میں تو اس میں جو یہ بھجن وجن بکتے ہیں جی تو یہ گانوں کی سینما کے گانوں کی طرز پر گاتے ہیں جی سمجھے نا جی جی لوگ اب یہ دعوت اسلامی والوں نے جو طریقہ اختیار کیا ہے سلیما کے گانوں کی طرف کے اوپر نعت پاک کو پڑھنا جی سمجھے نا جی جی یہ بھی آخری درجے کا مکرو فیل ہے یقیناً اس کا بھی رد ہونا یقیناً اس لیے کہ سننے والا جی سن رہا ہے جی وہ کلام کو سن کر محسوس نہیں ہو رہا ہے اس لئے اس طرز کو سن کر محسوس ہو رہا ہے جی جی تو کہ کلام کے اوپر طرز غالب آ گئی یقیناً جس طرح سے کہتے یہ ہیں کہ ہم یہ امامہ باندھتے ہیں سنت ادا کرتے ہیں جی جی تو سفید امامہ کیوں نہیں باندھتے پیلا ہاں۔ کیوں نہیں باندھتے جی گلابی کیوں نہیں مانتے جی معلوم یہ ہوا کہ یہ امامہ سنت ادا کرنے کے لیے نہیں باندھتے جی جی جی یہ اپنی جماعت کا شیار بنا کر جی اپنی پہچان ہاں سنت پر شیار ہونا غالب آ گیا جی سمجھے نا جی جی ہونا غالب آ گیا جی تو اب وہ سنت کی ادائیگی نہیں رہی جی وہ آپ کی ڈریس ہو گئی جی، یقین یہ اس طرح کی باتیں ہیں جی جی جی اور بھی بہت سی باتیں ہیں اللہ ہدایت دے بس یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کرم کرے جی رحم کرے اور یہ جو کہتے ہیں کہ ان نمال میں نے ایک ان کا کیسے اور بھی سنا تھا جی۔ لیاز کا جس میں انہوں نے ان اعمال و بنیات یہ حدیث شریف پڑھی تھی جی کہ ہماری نیت جو ہے اپنے اس ٹیلی ویژن کو ویڈیو کو یا اپنے مدنی چینل کے لیے ہماری نیت جو ہے وہ خیر کی ہے تو یہاں پر میں ایک بات میں ایک بات بہت ہی مطلب اس طرح کی کہہ رہا ہوں جو میرے منہ سے کہنا اچھی نہیں لگتی جی۔ مگر نیت یہ ہے جی جی کہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے کل مناسا اللہ قدر وقول کلام کر لوگوں سے ان کی فہم کے مطابق جی جی جب کوئی جاہرانہ گفتگو کرتا ہے تو اس کا جواب بھی اسی طرح سے دیا جاتا ہے جی یہاں اس حدیث کا پڑھنا جی اور اس حدیث کو دلیل بنانا حرام کے لیے جائز نہیں اس لیے کہ یہ اس حدیث کی روشنی میں کسی کے لیے حرام کرنا جائز نہیں ہو جاتا جی جی سمجھے نا جی اب میں مثال دوں کہ تصویر کشی حرام جی ہم یہ دیکھیں یہاں پر میں ایک بات کہہ دوں جی جی کریں الیاس یا الیاس کی جماعت جی ستار یا ان کی جماعت جی یو ٹی وی پر آئے جی جی یا اپنے مدنی ٹیلی ویژن کے اوپر آئے جی جسے یہ کہتے ہیں نام نیا مدنی چینل جی،, جی۔, جی یا کتابوں پر تصویر کھینچوا چھپوا یا کچھ کرے جی ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں جی جی مگر شریعت میں مداخلت کریں گے جی یعنی اس کو اگر جائز قرار دیں گے یہ لوگ جی سمجھے تو ان کی کھلی ہوئی مخالفت کی جائے گی الحمد للہ بے شک بے شک جسے رسول نے ناجائز قرار دیا اسے تم کون ہوتے ہو جائز قرار دینے والے شریعت کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے یقیناً سمجھے نا جی جی بالکل کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے شریعت جی۔ جس نے چاہا اٹھا کے شریعت کے اندر تبدیلی کر دی جی گفتگو کی جائے تو بہت گفتگو ہے اور جی۔ اس حدیث کو یہ نظیر بنا کر جو ہے حرام کو حلال قرار دیتے ہیں یہ جی۔ ہماری نیت اچھی ہے میں یہاں پر ایک بات کہوں گا جی اور مطلب بات تھوڑی ایسی ہے کہ میرے منہ سے اچھی نہیں لگتی جی۔ مگر جو ہے مجھے کہنے کے لیے مجبور ہونا پڑے گا مجھے آپ ایک بات بتائیں جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے نا جی امت میں میں سب سے زیادہ بڑھ جاؤں یہ خواہش ہے نا رسول اللہ کی جی زیادہ بچے دینے والی عورت سے شادی کروں جی جی ہے نا جی جی اب آپ یہ بتائیے اگر کسی عورت کے بچہ نہیں ہوتا جی اور وہ جی۔ حرام کرتی ہے جو جی۔ مسلمان پیدا ہوگا جی تو کیا اس کے لیے حرام کرنا جائز ہو جائے گا بالکل نہیں بالکل نہیں بتائیے آپ کہ میری نیت تو یہ تھی کہ مسلمان کی تعداد بڑھے گی جی جی اللہ بتائیے آپ حرام تو حرام ہے نا بالکل ہر حال میں حرام ہے اس عورت کے لیے اگر حرام نیت کی پر جائز نہیں ہو سکتا جی, جی۔ یہ حرام کیسے ہوگی مسجدوں کے اندر چل رہا ہے مسجدوں کے اندر لیپ ٹاپ چل رہا ہے مسجدوں کے اندر تصویریں دکھائی جا رہی ہیں جی یہ خالص ویاپار کر رہے ہیں یہ لوگ جی، خالص جی۔ ویاپار کر رہے ہیں یہ لوگ اور ان کی ذات سے ان کے عمل سے ان کی تبلیغ سے فائدہ ہے جی. میں یہ نہیں کہتا کہ فائدہ نہیں ہے جی جس طرح سے ان لوگوں نے شریعت کی مخالفت کرنا شروع کر دی ہے جی. مستقبل میں جا کر ان کے فائدے سے سو گنا زیادہ نقصان ان کے اس عمل سے ہوگا بے شک بے شک سمجھ گئے نا جی جی جی, جی۔ اور کسی کے کام کو پوری طرح سے یہ کہا جائے کہ نکار دیا جائے اس کے ایک عمل کی بنیاد پر یہ نہیں جی میں صاف اور بہت وضاحت کے ساتھ کہوں گا جی کہ دعوت اسلامی نے کام بھی کیا ہے جی جی ہاں اس میں کوئی شک نہیں مطلق نہیں نکارا جا سکتا کہ بھائی جی۔ جو ہے انہوں نے کوئی کام نہیں کیا جی۔ کیا ہے جی سمجھے نا مگر کام کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ شریعت کو بدل لیں اللہ سمجھے نا جی شریعت شریعت کی حفاظت علماء کی وار علماء کی ذمہ داری ہے علماء کو اس کی حفاظت کرنا ہی چاہیے جی۔ اور علماء کو کھل کر جو ہے اپنے ان کے اس عمل کا رد کرنا چاہیے جی جی جی اور کچھ لوگ کے اعلیٰ حضرت کا انکار کرتے ہیں جبکہ اہل سنت کو یہ نعرہ بزرگان دین مشاہدین اور ہمارے اخلاق سے ملا ہے کیا وہ صحیح راہ پر نہ تھے اور آج یہ چند حضرات صحیح راہ پر ہیں دیکھیے بات ہے مسلق اعلیٰ حضرت جو کہا گیا اس کی ایک وجہ ہے جی حقیقت مسلک تو مسلک اہل سنت ہی ہے جی سمجھے نا جی جی نام رواں روان مسلک اعلیٰ حضرت دے دیا گیا جی جی اس کا ایک سبب ہے جی اور اس کا سبب یہ ہے جی کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ مسلک ابو حنیفہ جی مسلک امام شافعی مسلک امام مالک مسلک جی۔ امام حنبل جی سمجھے نا جی جی تو یہاں پر یہ بات کہی جائے گی جی۔ کہ جتنے بھی جی۔ مکتبہ فکر ہیں جی جیسے اہل سنت والجماعت جماعت برس مسلک جی دیوبندی مسلک جی بہادی مسلک جی وغیرہ وغیرہ ان یہ سب جی ان تمام مسلک کو بانا کرتے ہیں جی جی سمجھے نا جی جی دیوبند وادیوں میں بھی جی بھائی جو ہے سرکار امام اعظم کو بھی ان کی تحقیق کو بھی مانا جاتا ہے جی, جی۔ کی تحقیق کو بھی مانا جاتا ہے امام مالک کی تحقیق کو بھی مانا جاتا ہے امام ممبل کی تحقیق کو مانا جاتا ہے جی۔ اور ان میں بھی شافعی مالکی ہمبلی ہوتے ہیں تو یہ لوگ مسلک کا ان چاروں مسلک کا تو انکار نہیں کرتے نا جی جی رہا سوال اعلی حضرت کا جی اور دیگر اولیاء اکرام کا بزرگان دین کا تو جی۔ اعلیٰ حضرت کی ذات اور ان کی ان کی مطلب یہ ہے کہ جو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کیا اعلیٰ حضرت نے مطلب یہ ہے کہ جو ان کے اوپر احکام لگائے ان کی کفری عبارتوں کی بنیاد پر جی جی اس بنیاد پر یہ اعلی حضرت اور اعلی حضرت کی تحقیق جو جی۔ عقیدے سے متعلق ہے جی جی اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں جی سمجھے جی تو اعلیٰ حضرت کی تحقیق عقیدے سے متعلق اور جی۔ اعلیٰ حضرت کی ذات والا صفات جی کا اقرار وہی کرتا ہے جی جی جو اعلیٰ حضرت کی تحقیق سے متفق ہوتا ہے سبحان اللہ بے شک سمجھے نا جی جی تو یہاں پر جیسے ہی مطلب کہ اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے جی تو وہ اعلیٰ حضرت کی تحقیق سامنے آتی ہے کہ جس تحقیق کرنے کے ساتھ اعلیٰ حضرت نے جی۔ جو ہے اپنے کہا جائے کہ گستاخان رسول بخاری ایمان قرار دیا جی بے شک سمجھے نا جی تو اعلیٰ حضرت کا نام جو ہے جی وہ اس تحقیق کو سامنے رکھنے کی بنیاد پر مطلب کہ اہل سنت کا شیار بن گیا جی جی